معذر سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے انسان کو جتنی سمجھ دی عقل دی علم دیا اور مخلوقات میں اللہ نے کسی کو اتنا علم نہیں دیا اور اتنی سمجھ نہیں دی لیے انسان اپنی عقل مندی کا اپنے علم کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اپنے سے ہزاروں گنا طاقتور جانور کو اپنا محکوم بناتا ہے اور اپنا غلام بناتا ہے جس دن شیر اور ہاتھی کو پتہ چل جائے گا کہ طاقت کے اعتبار سے قوت کے اعتبار سے انسان کمزور ہے وہ سرکسوں میں کام نہیں کرے گا وہ بوجھ نہیں دھوئے گا اور انسانوں کی وہ غلامی نہیں کرے گا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ نے ان کے عملوں پر پردہ ڈال رکھا ہے انسان کو کمزور بنا کر ان کے آنکھوں میں طاقتور سمجھا رہا ہے یہ صرف انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اور علم کی بنیاد پر اتنا مقام اس کا اونچا ہے کہ اللہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کرم کرمنا بنی آدم ہم نے بنو آدم کو شرافت سے نوازا تو صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کا بھی خالق ہے اللہ حیوانات کا بھی خالق ہے اللہ زمین و آسمان کی مخلوقات کا بھی خالق ہے اور ان تمام مخلوقات کو سامنے رکھ کر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنو آدم کو شرافت سے نوازا اور بزرگی سے نوازا یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جہاں انسان کی بزرگی کا تذکرہ فرماتے ہیں انسان کی شرافت کا تذکرہ فرماتے ہیں لفت خلق نل انسان ابھی اخلی تقویم ہم نے بہترین سانچے میں انسان کو ڈالا ہے اور آگے فرمایا تم ردد نہ ہو اصفل مان لیا مان لیا سمجھ لیا سمجھ لیا اپنے علم کا اپنی عقل کا اپنے شعور کا اپنی سمجھداری کا اگر وہ صحیح استعمال کر لیا اس سے بہتر کوئی نہیں فرشتوں کے ہزاروں لاکھوں سال کے سجدے پر اس کا ایک سجدہ باری ہوگا جبریل امین علیہ سلاد و تسلیم جو حضرات انبیاء علی نبی علیہ السلام السلام کے پاس کتابیں لے کر آتے تھے اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے ایک مرتبہ سجدے میں جو گئے تو ستر ہزار سال تک سجدے میں پڑے رہے اتنی بڑی عمر تو ہمارے آبا اجداد اور ہماری نسل اور پیڑھیوں کو قبر سے نکال کر بھی نہیں بنے گی ستر ہزار سال وہ بھی امین کا سجدہ عام فرشتے کا سجدہ نہیں ہمارے سجدے میں تین سبحان اللہ میں پونے تین سبحان اللہ کی مقدار تو دنیا کی رہتی ہے سر سجدے میں ہے اور دل اور دماغ دنیا میں لگا ہوا رہتا ہے انسان ہے اس کے آگا نماز میں ہے مسجد میں ہے اور دل اور دماغ کاروبار میں اور تجارت میں میاں بیوی کے اولاد میں اور دنیا کی محبت میں حضرت جبرائیل علیہ سلاۃ والسلام تو نورانی مخلوق ہیں وہ چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے خلوص کی خلوص ہیں اور سو فیصد خالص ان کا سجدہ ستر ہزار سال کے سجدے کے بعد اکثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے جبرائیل کیا بات ہے کیا سمجھتے ہو حضرت جبرائیل علیہ سلاط وسلام اتنے بڑے طاقتور فرشتے قوم لوگ کی بستی کو جب الٹنا تھا ایک پر میں بستی کو اٹھا لیا لے گئے آسمان تک اور اتنا قریب لے کر گئے کہ زمین کے مرخ کی بانگ آسمان کے فرشتے سننے لگے آسمان وہ نہیں جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ تو بادل ہے پانی کا بادل ہے یہ آنکھوں کی انتہا ہے لاکھوں لاکھوں میل اوپر جو ہے آسمان کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام والسلام نے اٹھا لیا سید الملائی کا آپ کا خطاب ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے پاس اللہ کا پیغام لانے والے نورانی مخلوق کے فرشتے ایسا فرشتہ اتنی بڑی مدت سجدہ کیا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کے سجدے کی کیفیت کیا ہوگی عالم کیا ہوگا کہنے لگے اے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسی عبادت نہ اب تک کسی تیرے بندے نے کی اور نہ شاید قیامت تک کوئی کر پائے گا تیری مرضی ہے تیری قدرت ہے یا اور بات ہے بظاہر میں میرے ان کے مطابق جو پیغمبروں کے پاس میں وہی لے کر گیا قوموں کی حالتوں کو دیکھا قوموں کی زندگیوں کو دیکھا پیغمبروں کے صحابہ کو دیکھا تو شاید اتنا بڑا سجدہ نہ اب تک پایا شاید آئندہ بھی قیامت تک نہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میری عزت اور جلالت کی قدم میں نے جو آخری پیغمبر میرے جو محبوب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا اس امت کے جو صحابہ ہیں اس امت کے جو اولیاء ہیں اس امت کے جو عصیہ ہیں اس امت کے جو صلحاء ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے اب جو صحابی ہوگا بخشا بخشایا ہوگا رضامندی کا پروانہ اللہ کی طرف سے اور ان کی طرف سے دونوں طرف سے مل چکا ہوگا تابی ہوگا مقام اونچا ہوگا ولی ہوگا مقام اونچا ہوگا قطب ابدال ہوگا مقام اونچا ہوگا جبرائیل میری عزت و جلالت کی قسم میرے محبوب کی امت کے ادنا فرق کا وہ سنڈا جس میں اس نے مجھے ڈر کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہو تیرے ستر ہزار سال کے سجدے سے اس کا نہیں بدلی ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کا مقام بنایا ہے اور اس امت کا درجہ بنایا ہے یہ اپنے علم کا اپنے ہوش کا اپنی عقل کا اپنے امت ہونے کا اور آقا کے غلامی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارے تو سب ایک سبحان اللہ کی اور ایک سجدے کے سبحان اللہ کی قدر کی اتنی قیمت ہے اور اگر نہیں مانتا تو پھر اللہ نے آگے فرمایا سما نہ ہم اس کو اتنا گرائیں گے اتنا گرائیں گے اتنا گرائیں گے کہ سور کے کے کیڑے سے بستر جائے گا اچھا بننا ہے امنا ہدینہ وہ سبینہ اما و اما کپورا ہم نے اس کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں ایک جنت کا راستہ رکھ دیا ہے اور ایک جہنم کا راستہ رکھ دیا ہے سلیل امنا سلیم اما کپورا یا تو شکر گزار بندہ بنے یا دھیڑ و چمار کی زندگی گزارے اگر دھیڑ و چمار کی زندگی گزارتا ہے آتدنا اللہ نے کہا ہم نے ان نافرمانوں کے لیے اور ناشکروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے زنجیروں کو بھڑکتے ہوئے چولوں کو اور عذاب علیم کو اب مرضی ہے انسان کی یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں آپ ذرا گلی کوچوں میں پھر کر دیکھیں محلوں میں خاندانوں میں طویلوں میں اور اپنی ذات میں اللہ نے کلام پاک میں اشاعت فرمایا وہ بھی انکوسی کن اوالا خود تم اپنے نفس میں جھانک کر دیکھو کیا تم اندھے ہو کیا تم دیکھتے نہیں ہو خود اپنے نفس میں جھانک کر دیکھو تمہیں پتا لگے گا کہ تم حیوانوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہو یا فرشتوں سے افضل زندگی گزار رہے ہو ان بلڈنگوں کو دیکھ کر ان جو ہے عمارتوں کو دیکھ کر ان کارخانوں کو دیکھ کر یہ زمینوں کے گھبلوں کو دیکھ کر یہ سیاسی ہلچل کو دیکھ کر یہ زندہ باد مرد آباد یہ پارٹیوں کے لیے دس دس روپے بیس بیس روپے کے اندر اپنے ایمان کا سودا کرتا ہوا دیکھ کر کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے اشرف المخلوقات ہے کتا اپنے زمین کا سودا نہیں کرتا سور اپنے زمین کا سودا نہیں کرتا سور کو رشوت دے کر آپ کہیں کہ گلاب کا پھول کھا لے سور گلاب کا پھول نہیں کھاتا وہ اپنی جگہ باخانہ کھانا ہے وہی کھائے گا شیر کو رشوت دے کر آپ کہیں کہ وہ گھاس کھا لے وہ گھاس نہیں کھائے گا وہ رشوت کو قبول نہیں کرے گا یہ آج جو ماحول انسانوں نے بنا رکھا ہے ایمان فروشی کا اور ضمیر فروشی کا لگتا تو یہ نہیں ہے کہ یہ انسان کی اولاد ہیں لگتا تو یہ نہیں ہے کہ وہ بنو آدم ہیں جن کو اللہ نے کلام پاک میں نشاخ کروایا ولا بنی آدم ہم نے بنو آدم کو شرافت سے لگتا یہ ہے کہ یہ پیشاب بنانے اور بہانہ بنانے کے کارخانے ہیں وہ انسان اگر پانی پیتا ہے ایک لیٹر پانی پینے کے بعد ایک جو ہے لیٹر پانی اس کے پیٹ میں رک جاتا نہیں ہے اگر انسان پو کلو چاول کھاتا ہے یا پو کلو آٹا کھاتا ہے تو یہ آٹا اور چاول اس کے پیٹ میں رک جاتا نہیں ہے اگر پیٹ میں رک جانے کا ہوتا تو انسان پھول کر پی کی طرح ہو جاتا اور اس کا جسم چوڑا ہو جاتا لیکن انسان جو ہے پیتا ہے پیشاب کے لیے اور انسان کھاتا ہے پاخانے کے لیے اسی لیے کئی مرتبہ میں نے کہا کلام باپ کی سورہ ابس کی آیت جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نشان فرمایا پلی انسان و تو انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھانے کی طرف سے مراد یہ نہیں روٹی کیسے بنی ہے چکن کیسے بنا ہے کفتا اور قورمہ کیسے بنا ہے حیدرآبادی بریانی ہے یا چاول باسمتی ہے یہ نہیں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کھانے اور پینے کے انجام کی طرف دیکھنا چاہیے کہ پی کر کیا بنتا ہے پیشاب کھا کر کیا بنتا ہے بہانہ تو یہ جو انسان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنے علم کو اپنے عقل کو اپنے ہوش کو دنیا کے لیے لگا رکھا ہے یہ پیشاب بنانے کے کارخانے اور بہانہ بنانے کی چکیاں ہیں ان کی زندگی کا مقصد اوپر سے پانی داخل کرنا اور پیشاب کے راستے سے گندا پانی نکالنا اوپر سے روٹی داخل کرنا اور پاخانے کی جگہ سے پاخانہ نکالنا اوپر سے بریانی داخل کرنا اور پاخانے کی جگہ سے گندگی نکالنا سوائے اور کیا مقصد ہے جوانی کا کارخانے کا دکان کا کمانے کا قرض لینے کا کسی کو ڈبانے کا ہوم لون لینے کا بینک لون لینے کا الیکشن میں کھڑنے کا الیکشن کے لیے سیکھنے کا ایمان کے سودا کرنے کا یہی تو ہے کہ پیشاب بنانے کی چکیوں میں اضافہ اور باہانہ بنانے کے کارخانوں کے اندر اضافہ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذمہ رضد مان لے تو ٹھیک ہے اگر نہ مانے اللہ نے فرمایا کہ یہ تنظیل اور کتے کے پہانے کے کیڑے سے بدتر ہو جاتا ہے آج لگتا ہے کہ انسان قسم کھا چکا ہے کہ وہ پہانے کے کیڑے سے بدتر زندگی گزارے گا نبی کے چہرے پر سنت ہو کوئی بات نہیں ہم یہود و نظارہ جو ہماری ماں اور بیٹیوں کے آبرو لوٹتے ہیں وہ بش اور وہ ٹونی ملر جو مسلمانوں کی عزت و آبرو کا حملہ آبرو پر حملہ کرنے والا ہے مسلمانوں نے قسم کھا رکھی ہے چہرہ بنائیں گے اس کی طرح بنائیں گے لباس پہنیں گے اس کی طرح پہنیں گے اور زندگی گزاریں گے کا کوئی نمونہ نہیں اپنی زندگی کا کوئی آئیڈیل نہیں فسادات ہوتے رہے حادثات ہوتے رہے نوجوانوں کو قید کیا جاتا رہے اور مسلمان عورتوں کے آبرو کو لوٹا جاتا رہے مسلمانوں کے مدارس پر گولا اور بارود کو برساتا جاتا رہے داڑیوں کو گالی دی جاتی رہے پگڑیوں کو اچھالا جاتا رہے خزانوں پر پابندی لگا دی جائے اور حج کوٹے کو کم کر دیا جائے کوئی فرق پڑنے والا نہیں آج کے مسلمان کو وہ کمائے وہ کھائے اور وہ روپیہ ملے وہ بینک بیلنس بڑھائے اس کا گھر نمرود کی جنت بن جائے اور اس کا کارخانہ قارون کی جو ہے دولت بن جائے یہ مسلمانوں کی زندگی کا اصل مقصد ہے مسلمانوں نے اس دنیا میں آنے کا مقصد کو نہیں جانا اور مقصد کو نہیں پہچانا اور میں نے کہا یہ باتیں ہضم ہونے کی بھی نہیں ہے یہ باتیں سمجھنے کی بھی نہیں ہے اگر ایک اسکول رکھا جائے اس اسکول کے اندر مچھلیوں کو ہوا میں اڑنے کا سبق دیا جائے مچھلیوں کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی یہ بات وہ پانی میں رہنے والی مخلوق ہے میں اڑنے کو کیا جانے پرندوں کو ایک اسکول میں جمع کیا جائے اور جمع کرنے کے بعد سمندر میں تیرنے کی بات کہی جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی دنیا کے کتوں کو دنیا کے ہریشوں کو دنیا کے لالچوں کو اور دنیا کے عابدوں کو اور دنیا کے پجاریوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بات سمجھ میں کب آئے گی جب کفن کو جسم پر لپیٹ دیا جائے گا بات کب سمجھ میں آئے گی جب ملک الموت کا پنجا گھنٹے پر پڑے گا بات کب سمجھ میں آئے گی جب قبر کی مٹی اور قبر کے قیمت انسان کے جسم کو چاٹنے لگے گی اللہ کو مستقر سر تم المقابل میرے اللہ نے کہا تمہیں مال کی دولت کی کثرت نے اور مال کی حوث نے غافل کر رکھا ہے یہ اس وقت تک ہوگا رب کائنات نے خود کہا ہے جو دولت کا پجاری ہوتا ہے جو مال کا پجاری ہوتا ہے جو کارخانے کا پجاری ہوتا ہے جو دنیا کے ذائقے کو چک چکا ہے اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا چلنا اس کا پھرنا اس کی تصویر کے دانوں کا ڈھکلنا اس کا مسجد میں آنا اس کا دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا اس کا بزرگوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کرنا بات سمجھ میں نہیں آئے گی المحابر جب تم جو ہے قبروں میں جا پہنچو گے اللہ نے جب کہا کہ دنیا کے پجاری کو خبر میں جانے تک بات سمجھ میں خراب ہو گیا بعد یہ آگ بنی ہے ستر مرتبہ اس کو فلٹر کیا گیا ہے ستر مرتبہ اس کی ڈگری کو بڑھا دیا جائے اس کی حرارت کو بڑھا دیا جائے میرا رب کہتا ہے نار اللہ وہ اللہ کی آگ ہے جس کو بارے میں سورہ مومن کے پاک یاد آتا ہے رب جہنم کے اندر جو داروغہ ہوگا جہنم کا جو واچمین ہوگا دنیا کے واچمین کو رشوت دے کر آدمی بے وقت ہاسپٹل کے اندر چلا جاتا ہے دنیا کے واچمین اور داروگا کو رشوت دے کر جیل میں کھانا اور موبائل پہنچا دیتا ہے دنیا کے اندر رشوت دے کر نہ ہونے والے کام کو کرا لیتا جو داروغہ دیتا تھا یہاں سانس یہاں بچھو یہاں نار اللہ ہی تو قدا بھڑکتے ہیں شولے یہاں خود اپنے ناخن تلوار کے برابر یہاں شرمگاہ منہ پر لگی ہوئی یہاں کھولتا ہوا پانی یہاں بہتا ہوا تین یہاں سڑان یہاں بدلو منا دو کو پکارے پجاری کتے ہم تو جو ہے بانس करेंगे کرنے والے کیلکولیٹر کے اندر کیلکولیشن کر کر کر حساب و کتاب رہے ہیں قیامت کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر اور پھر ایک ہزار سال مالک تک درخواست پہنچانے اور مالک کو اللہ تعالیٰ کا جواب آنے کے لیے ایک ہزار سال قیامت کے دو ہزار سال انتظار کے بعد بڑی لمبی مدت کے بعد میرا رب جو ہے پانی کے پیالے کو پیش کرے گا وہ پانی اتنا کھولتا ہوئے پانی کو جب منہ کے قریب کیا جائے گا کل بہت جیسے دنیا کے اندر بہتا ہوا تابا ہوتا ہے بہتا ہوا پیتل ہوتا ہے ایسے وہ پانی کھولتا ہوا ہوگا پانی اگر کھول رہا ہے ٹیمپریچر کم رہتا ہے تانبا اور پیتل کھولتا ہے کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے کھولتے ہوئے پانی میں اگر آدمی ہاتھ ڈال دے ہاتھ نہیں پگلتا لیکن بہتے ہوئے تانبے میں آدمی ہاتھ ڈال دے اتنا ہاتھ میٹ ہو جائے گا اس کا ٹیمپریچر اور اس کی گرمی زیادہ ہوتی ہے میرا رب کہتا ہے کل جب پیاس پیاس کہو گے اللہ تعالیٰ کھولتے ہوئے تانبے کی طرح پانی کو پیش کرے گا یو واسو بیماری کل یہ چہرے پگل پڑیں گے آنکھیں اس کے اندر گر جائیں گی زبان اس کے اندر گر جائے گی آگ اور جو ہے جسم کے آگا اس کے اندر گر جائیں گے میرا رب کلام پاک کے بندر کے بارے میں سورہ تحف پہ کہتا ہے شراب مرتبہ کا کتنا گندا پانی جوان جو ہے کسان بنے گا ہندوستان کی دھرتی کے اندر و شادابی کو اگائے گا ہندوستان سے سونے اور ہیرے اور جواہرات کی وہ کھیتی کو کرے گا ہندوستان نے نعرہ دیا جے جوان جے کسان کا کی جا رہی ہے آبادیوں کو تحت تحت کیا جا رہا ہے ملکوں کا سفایا افراد کا سفایا نہیں یقہ کوئی فرق کوئی جھولا لے کر چلا گیا اور کوئی مٹیریل لے کر چلا گیا تو پولیس نے اسے پکڑ لیا پوری میڈیا نے کہہ دیا کہ بلا مسلمان دہشت گرد ہے پر الزام لگا تو دنیا کی کسی عدالت نے پیروی نہیں کی اور دنیا کے کسی لائر نے اور دنیا کے کسی وکیل نے پیروی نہیں کی بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی برات میں آیتوں کو نازل فرمایا کلام پاک کے پارے کی سورہ نور کی آیتوں کو نازل فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات عمدہ مردوں کے لیے عمدہ عورتیں عمدہ عورتوں کے لیے عمدہ عمل اے نبی جب آپ عمدہ ہیں آپ کی عورت یہ گناہ نہیں کر سکتی آپ کی عورت یہ خطا نہیں کر سکتی اور کتنا پیار کیا میرے آقا نے میرے آقا اور میرے مولا کی محبوب چیز میرے آقا میرے آقا اور میرے مولا کے جسم کا ٹکڑا اور قلب میں جگہ پائی ہوئی عورت اور اللہ تعالیٰ تعال کے پاس فیصلے لیے big کائنات کے کائنات کے اولیاء کائنات کے کروڑوں محدودین کروڑوں عائشہ آپ نبی کی محبوبہ آپ نبی کے نور نظر آپ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ نبی کے دل کی تسکین آپ کی برات کے لیے اللہ نے کلام پاک میں آیتوں کو نازل کیا ساری دنیا ہمیں جازیاں دے ہمیں صفائی پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں اللہ نے آپ کی برات کے لیے کلام پاک میں آیتوں کو نازل کیا बढ़ता है کا معاملہ کیا کے شاہانہ کے ساتھ محدث سے محبت سے محدث محبت سے کبیر شاہانہ کتاب کے ساتھ جایا کرتا تھا وہاں عام طور سے یو پی کے اندر یہاں کے جنازے کے اوپر یہ اور لحاظ ہیں وہاں نہیں ڈالتے جنازہ اوپر کھلا رکھتے ہیں کفن نظر آتا ہے آدمی کا ہولیا موٹا دبلا لمبا گڈا سب نظر آتا ہے حضرت کا کفن نظر آ رہا تھا وہی یہاں سے گول سری تھا تھا اور ان کی جنازے کے لیے آسمان سے شاید فرشتے بھی رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل کریں نہ رہنا ماں باپ اولاد بیوی اور دولت کے اوپر تکیہ نہ کرنا اس نے کسی کو ساتھ نہیں دیا لاسل حکم ممبالکم ولا اولاد حکم ذکر اللہ اللہ نے کہہ دیا اے ایمان والو تمہیں اللہ کی یاد سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد قابل نہ کرے ہم نے وزیر کا جمعہ وعدہ کیا تھا کہ امام حرم جو عبد الرحمان سدیش ہے انہیں انہوں نے ایک عجیب و غریب خطبہ حرم کے اندر دیا تھا اور حرم کے اندر اس کو بیان کیا تھا وہ خطبہ شاید حرم کی تاریخ کی نوعیت کا پہلا لگ رہا ہے مجھے اور عجیب و غریب خطبہ عموماً جہاں اجازت نہیں مل رہی توحید کے دائرے میں شرک کی برات کے دائرے میں نماز روزہ زکات بس اتنے ہی پر بات ختم ہو جاتی ہے لیکن حضرت نے سارے عالم کے مسلمانوں کے ضمیروں کو اور مسلمانوں کے دلوں کو جوڑا ہے اب اگر میں اس کو پڑھ کر کہتا ہوں کچھ باتیں رہ جاتی ہے اور کچھ باتیں چھوٹ جاتی ہیں اس لیے تحریری شکل میں ہم نے اس کو منظمت کیا ہے ہم اس کو سنائیں گے اور پھر انشاءاللہ شاء جمعہ تک اپنی بات کو جو ہے ملتوی رکھیں گے اگر یاد کر کے کہتے ہیں تو کچھ باتیں یقیناً جو ہے رہ جاتی ہیں اس لیے منوان حضرت کا خطبہ خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندوں میں آپ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تخوا اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہی کی نیک اعمال کو قبول فرماتے ہیں اللہ کے بندو ڈینمارک ایک یورپی ملک ہے ہمارے اور ان کے درمیان سفارتی تعلقات تجارتی معاملات اور بین الاقوامی معاہدات ہیں ہم نے انہیں کوئی اذیت نہیں پہنچائی اور نہ ہی ان پر کسی قسم کی زیادہ دی کی ہے غریب و غریب میں ہم نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن سارا عالم کفر ملت واحد ہے ان کے دل مسلمانوں کے خلاف اور عداوت اور خود و نفرت سے بھرے ہوئے ہیں یہ بات اللہ رب العزت بھی جانتے ہیں قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے ان کے مکر و اور اسلام کے خلاف ان کے کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد باری ہے ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود اخبار ہو جانے کے محض خطر اور بخش کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو نو نیز فرمایا اور ان کی چاہت تو یہ ہے جس طرح کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کہنے لگو اور کفر کرنے لگو آیت نمبر اسی پر نو آخر آج کل ڈنمارک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حالیہ نفرت انگیز مہم کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ڈنمارک جٹائی پر کیوں اترا تو اس کا جواب یہ ہے نمبر ایک انہوں نے سنا جیسے تمام دنیا والوں نے سنا آج دنیا کے چار کونوں میں پھیلے ہوئے مسلمان کس بری طرح پنجائے ظلم و عزت میں جبڑے ہوئے ہیں وہ قوم جس کا مقام عزت اور رفت عظمت و سر بلندی تھا آج پوری طرح شدت اور قلت اور رسوائی سے دو چار ہے نمبر دو انہیں ہمارے فلسطین اور مسجد افسا کے متعلق خبریں پہنچی کہ کس طرح مسلمان وہاں بے سرو سامانی کی حالت میں پتھروں کی طرح اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر مسجد افسا کا دفاع کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ان کے مسلمان ساتھی انہیں فراموش کیے بیٹھے ہیں نمبر تین انہوں نے نے سنا کہ مسلمانوں کس طرح اپنی مسلمان پاک دامن بہنوں کو چیچینیا اور گوسینیا میں ان کی مدد نہ کرنے انہیں شر... نہ کر کر انہیں شرمندہ کیا ہے نمبر چار مسلمانوں کی مقدس کتاب کو ٹائلٹ کے اندر بہا دیا گیا جلا دیا گیا قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی لیکن مسلمانوں نے کیا کیا سوائے کے معاملات اپنے روٹین پہ روا دوا ہو گئی اور اپنی زندگی معمول پر ہو گئی نمبر پانچ انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں یہودیوں سے کہتے بھی سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور اپنے پیچھے لڑکیاں چھوڑ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی الحاظ نمبر چھ اپنے حاضر میں عالم کفر کی طرف سے مسلمانوں پر شدید ترین مزاجوں کے باوجود اسلام کی مقبولیت پوری دنیا کی خصوص یورپی ممالک میں بڑھنا ان کے سامنے ہے آج امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک میں اسلام وہاں کا دوسرا بڑا مذہب بن چکا ہے اور کوئی تعجب نہیں کیونکہ تمام مسلمانوں کی پیدائش اسلام اور توحید پر ہوتی ہے اس لیے توحید ان کی فطرت یعنی کی میں شامل ہے جس طرح کے عہد و میں واضح ہے نمبر سات ان کا اس بات سے قائف ہونا کئی مسلمان ناقابل تصویر قوت نہ بن جائیں اور نمبر میں عصر حاضر میں جبکہ مسلمان سیاسی اور عسکری طور پر مخلوم تھے بلکہ وہ کفار کے شدید ترین مذاہب کے شکار تھے ان حالات میں بھی جب انہوں نے اسلام کو مسلسل پھیلتا ہوا دیکھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہی خاکے بنائے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار لہراتے ہوئے دکھایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند برقع پوش خواتین ابراہیم کو دکھایا گیا دوسرے خاتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر صافے کو بم کی شکل میں دکھایا گیا آخر یہ کافر اس بات کو کیوں بھول گئے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل المجاہدین تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان اتاروں کی سب سے بڑی تمنا اور آرز و خواہش شہادت بھی سبھی اللہ کی تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے اس ذات کی قدم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں بھرپور تمنا رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاؤں پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر چار مرتبہ زندہ کیا جاؤں شہید ہو جاؤں صحیح البخاری یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے وہ چاہے تو گوٹی گوٹی کیے ہوئے آگا کو جوڑ کر اس میں برکت ڈال دے نمبر دس آج یہ کافی اس وجہ سے بھی ڈٹائی پر اترے ہیں کہ ان کے عورت کے حق میں نعرے آزادی لگانے حیا باقی کے چمکیلے خلاف والے پھولوں کی سجاوٹ میں سبق دینے اور عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلنے کا ڈنورا پیٹنے کے باوجود مسلمان عورتوں کا ان کی ان تمام گرفتاریوں کو پاؤں کی نوک سے ٹھو کر مار دینا اور مکمل با پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلنا حتیٰ کہ یورپ میں بھی مسلمان عورتوں کا پردہ نشین ہونا ان کو پسند نہیں آیا جس کے نتیجے میں انہوں نے توہین رسالت جیسے تاریخی گھنوں نے جرم کا انتخاب کیا یہ قابل اس بات سے کیوں نہ آشنا ہے کہ یہ مسلمان عورتیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عائشہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کی روحانی بیٹیاں ہیں اور وہ بردوں سے پہلے اپنی جان ناموں سے پر قربان کرنے پر جوش و جذبات رکھتی ہیں جنگ بہت میں نازک تریف لمحات میں موقع پر جن مسلمانوں نے بے مثال جان ساری اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا ان میں نازک کارنامہ خاتون صحابیہ ان میں ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے جنہوں نے انتہائی اور جان ساری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا سنو مسلمان مردو تمہاری غیرت کہاں کھو گئی ایک عورت ہاں ہاں ایک عورت جو پہ نازک ہونے کے باوجود پیغمبر اسلام کا دفاع اپنے جسم پر تیر ہونے سے دکھا کر وار کھا کر کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دائیں اور بائیں دیکھتا ہوں مجھے ام امارا میرا دفاع کرتے ہوئے نظر آتی ہے اے ام امارا آپ کتنے عظیم حوصلے والی ہیں بتائیے آپ کی کوئی دنیا کی ضرورت ہو ام امارا جواب میں عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ جنت الفردوس میں ہمیں آپ کی رفاقت نصیب ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم سب جنت میرے رفیق ہوں گے برادران اسلام تیس دسمبر دو ہزار پانچ جمت المبارک کو ڈینمارک کے کثر النشاد روز نامے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ توہین عامر خواب شائع کیے ان خاکوں کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح توہین کی گئی اسے کوئی بھی ادنا سے ادنا گنہ گار سے گنہ گار مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتا یہ کیسے ممکن ہے کافر کھلم کھلا دیدہ دلیری کے ساتھ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اور ہم یہ کہیں کہ اسلام شدت پسند تقریب کاری دہشت گردی زمین میں قتل و غارت گری اور پھیلانے کا حکم نہیں دیتا اسلام روشن خیالی رواداری درگزر اور معاملات کو سلجھانے کے لیے نرمی برتنے کا حکم تو دیتا ہے اللہ اللہ نے نبی کریم صلی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان یوں بیان نہیں فرمائی کہ داؤ کیا کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں سورہ فتح آیت نمبر انتیس اللہ کی قدم اگر یہ سنگین معاملہ سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو اس سے بڑی ذلت اور رسوائی والی بات اور کوئی نہ ہوگی جو امت اپنے قائد کا دفاع کرنے کی طاقت نہیں رکھتی وہ کبھی بھی اپنے دشمنوں پر فتح اور نصرت اور غلبہ حاصل نہیں کر سکتی ہمیں اپنی کم ہمتی پر بھاری اور حالت سوف ایمانی پر خوب رونا چاہیے اللہ کے حضور یوں دعا کو ہونا چاہیے اے رب العالمین ہماری اولاد کو ہم جیسا بزدل اور کمزور ایمان والا نہ بنا کیونکہ ہم نے جب سے کافروں کی مصنوعات کا استعمال کیا ہے ہم دنیا اور مال دولت کی حوت کے پجاری بن چکے ہیں ہجڑوں کو آزادی اظہار رائے کے نام پر ہمارا مذاق اڑانے کا موقع ہی نہ ملے یورپ اور امریکہ کے اخبارات ہولو کاسٹ کے بارے میں ایک لفظ لکھنے یا ہندوؤں کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں کرتے مگر مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پیغمبر اسلام کی توہین کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کیا گاؤ سے زیادہ دلیر اور بہادر ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبتوں کے وہ بلند بام دعوے کہاں گئے آج مسلمان حکومتوں اور ڈیڑھ ارب سے زائد مسلمانوں کا کیا کردار ہے مسلمان حکمرانوں کو پر اثرار خاموشی کے کئی سوالوں کو جنم کا جواب دینا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اپنے محب صادق صحابی حضرت عبداللہ ابن ابنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خالد حسلی میرے قتل کے در پہ ہے مجھے اذیت پہنچا رہا ہے ابن انیس نے کہا روحی ہی ہوئی کا پتا مرنی بیما بیما تشا میری روح آپ کی جان کے لیے قربان ہے آپ حکم دیجیے جو چاہے آپ نے فرمایا مکہ جاؤ اور خالد حزنی کا سر میرے پاس لے کر آؤ اللہ اکبر ابن انیس نے یہ نہیں کہا میں اکیلا پیسہ اس کا مقابلہ کر سکوں گا مجھے کافر اور درکار کافر بہت زیادہ ہیں میرے پاس اسلحہ ہاں نہیں یہ بڑی مشکل اور پر خطر مہم نہیں ہے ابن انیس نے تن تنہا اللہ رب العزت کی ذات عالیہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے مکہ گئے اور اٹھارہ روز باہر رہ کر تیئیس محرم کو واپس تشریف لائے وہ خالد کو قتل کر کر اس کا سر بھی ہمراہ لائے تھے آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ مرغی یا بکری کو ذبح کرتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ جوان مرد بہادر اور دل تعالیٰ کے باغیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی گردنیں کاٹنے کے خوبر تھے جب خدمت نبی وسلم میں پیش ہو کر انہوں نے یہ سر آپ کے سامنے پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ کامیاب ہوا اور انہیں عطا عطا فرمایا کہ یہ اور تمہارے درمیان قیامت کے میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا چنانچہ ان کی وفات کے وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی یہ عطا بھی ان کے ساتھ ان کے کپیل میں لپیٹ دیا جائے زاد الماعد کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے عصر حاضر میں مسلمانوں کی سیاسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب انہوں نے اسلام کو مسلسل پھیلتا ہوا پیش قدمی کرتے ہوا دیکھا جس میں انہیں اپنی باطل قوتوں اور شیطانی طاقتوں کے شیرازے بکھرتے نظر آئے اسلام کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چڑھتا دکھائی دیا توحید کی آواز کو گونجتا دیکھا اسلام کا پریرا جھنڈا چہار دام کے آدم سے مسلمانوں کے پیر و مرشد رہبر اور رہنما جناب محمد و رسول اللہ کی ذات پر نعوذ باللہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا اسلام کا وسیع پیمانے پر پھیلاؤ دیکھ کر وہ بری طرح خوف زندگی اور جھنجلا ہٹ کا شکار ہو گئے چنانچہ وہ کسی پاگل کتے کی طرح کے گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے آج جو لوگ ترقی کے خوج کمال پر براجمان نظر آتے ہیں اور ان کی ظاہری چمک دمک آنکھوں آنکھوں کو خیر آتی دیتی ہے وہ اپنے باقیوں کی غلاظت کو اگل رہے ہیں وہ رحمت عالم مبتل انسانیت امام المعصومین خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تان و تشنی کا نشانہ بنا رہے ہیں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول محترم جو دنیا کے سب سے عظیم انسان جو صورت میں اجمل سیرت میں اکمل نبیوں رسولوں کے سردار مقام محمود پر فائز ہونے والے اسرا اور میرا سے مشرف ہونے والے جن کے اشارے سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں وہ جو دنیا میں نور کا سب چشمہ بن کر آئے وہ ساری کائنات کو کتاب و سنت کے نور سے منور فرما گئے جن کی ساتھ اقدس ہمارے لیے محبر ایمان مرکز کتاب اور محبت اور مرجع ہدایت ہے اگر مسلمان کی زندگی سے معذ اللہ آپ کو نکال دیا جائے تو پھر مسلمان کی زندگی میں کیا باقی بچتا ہے برادران اسلام مسلمان اپنے علوم عمل میں کمزور ہو سکتا ہے وہ گناہوں اور مصیبتوں کے دلدل میں ڈوب سکتا ہے وہ بے عملی اور بدعملی کا مرقع ہو سکتا ہے مگر اس کے دل میں کلمہ لا الہ الا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 بیچارے مسلمان کی تو دین و دنیا کی بھلائی آپ کے ذات سے وابستہ ہے ہاں وہ آپ کی ناموز کے تحت اس کے لیے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے اللہ کے بندو ان سے پہلے بھی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام میں گستاخیاں کی اور آج انہیں بھی ایسا کرنے کی حمایت اس لیے پیدا ہو گئی کہ معاذ اور محافظ رضی اللہ تعالیٰ نما دو دھنے مجاہدوں جیسا کوئی مجاہد آج انہیں مسلمانوں کی سبوں میں نظر نہیں آ رہا ہے ورنہ کبھی بھی اللہ کی قسم وہ ایسا دریلا دہلی جرت اور جکارت نہ کرتے سیدنا عبد الرحمان عوف فرماتے ہیں بدر کی لڑائی میں سب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا میں نے جب دائیں بائیں جانب دیکھا تو میرے دونوں طرف قبیل انصار کے دو نو عمر لڑکے تھے میں نے آرزو کی کہ کاٹ میں ان سے زیادہ طاقتوروں کے بیچ میں ہوتا ایک نے میری طرف اشارہ کیا پوچھا چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجیے میں نے کہا ہاں لیکن بیٹے تم اس کا کیا کرو گے اس نے کہا مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم نے جس کی موت تحریر کی ہے وہ مر جائے گا مجھے اس پر حیرت ہوئی پھر دوسرے نے مجھے وہی بات پوچھی میں نے وہی بات دوہرائی میں نے چند لوگوں کے بعد دیکھا ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو یہ سنتے ہی دونوں اپنی تلواریں لے کر چھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا صحیح البخاری مسلمانوں یاد رکھو ان کا علاج کل بھی جہاد تھا اور آج بھی جہاد ہے دیر یا بدیر یہ اسی جی علاج سے ہی علاج درست ہوں گے کل کے ابھی جہدوں کا بھی علاج یہی تھا اور آج کے ابو جہدوں کا بھی یہی علاج ہے نمبر جس چیز نے ان کافروں کو کر دیا ہے وہ یہ کہ مسلمان اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کے جواب میں باوجود اس کے کہ وہ مسلمان سیاسی اور عسکری طور پر ہر طرح سے کمزور ہیں ان کافروں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹنا ان کے چھکے چھڑانا پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم طریقے سے عراق میں کافروں کے مسلمانوں پر حملوں کا توڑ جواب دینا جبکہ کافروں نے مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی کا استحاظ کا استعمال کر کے دیکھ لیا لیکن ان کے تمام جدید اسباب و مسائل کو اللہ کے شیروں نے رب کے حکم سے ناکارا کر کے آگے بڑھنے کا جو عملی ثبوت پیش کیا جس کے نتیجے میں انہیں اپنا زبان قریب نظر آنے لگا انہوں نے چاند پر تھوکنے کی ناپاک کوشش کی نتیجہ ان کے اوپر ہی آ کر گر گیا اللہ کے بندو ہاں کل قیامت کے دن جب دمنانی عطا دے کر اللہ کی برگاہ میں پیش ہوں گے تمام لوگوں کو پتا چلے گا یہ اللہ اللہ کے رسول کے ناموز کے تحفظ کی علامت بتائیے آج ہم نے تحفظ سے رسول کے لیے قربانی پیش کی ہے جسے بطور علامت کے ہم قیامت کے دن اللہ کے روبرو پیش کر سکیں گے آج کافر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں قرآن مجید کو ختم و تلے رونکتے ہیں بے حرمتی کرتے ہیں پیغمبر اسلام کو گالیاں بنتے ہیں پھر الٹا چور کود مال کو ڈانٹنے کے مستا مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں مسلمانوں کو دہشت گرد تقریب کا معاشروں کا کینسر شر پسند انتہا پسند تو یہی لوگ ہیں یہ ہمیں بتائیں اتنا کچھ ہونے کے بعد یہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہم ان کے سامنے منہ کے بل لیٹ جائیں کیا ہمارے چہروں کو ان اپنے قدموں تلے رون سے گرے کیا ہم سے یہ چاہتے ہیں یورپ میں ایک عام بدکار کریم شخص کی توہین بھی جرم ہے لیکن آزادی اظہار کے رائے کے نام پر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صرف اسلام ہی ان کا سب سے مشق بن کر رہ گیا ڈنمارک میں قانونی طور پر مذہب کی توہین جرم ہے لیکن اس کے باوجود اسلام کے مذاق اڑانا جرم نہیں ٹھہرا یہ مغرب کی کھلم کھلا منافقت نہیں اور کیا ہے آج وقت پھر کسی اور ابن ابنانی اور صحابہ جیسے قابل فخر علما نے محمد کا انتظار کر رہا ہے یہ واقعہ سنو ہم سب مل کر اپنی بزدلی اور کم ہمتی پر جتنا روئیں اتنا کم ہے علاقوں خان کے دور میں منگلوں کے سردار نے شاید اختیار کرنے کے موقع پر ایک عظیم الشان محفل کا انعقاد انعقاد کیا اس موقع پر ایک عیسائی پادری نے نبی کریم صاحب وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہنا شروع کر دیے باغ بھی بنا ہوا کتا اس پر جھپٹ پڑا لوگوں نے بڑی مشکل سے بھی بچاؤ کیا ایک شخص اس عیسائی پادری سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا انتخاب کرنے کی وجہ سے کتا تم پر حملہ آور ہوا ہے اس نے تنزیہ انداز میں کہا نہیں یہ کتا بڑا خوددار ہے اس کی عزت نفس نے میرے ہاتھ کو یوں یوں والے اشارے کو دیکھ کر یہ خیال کیا شاید میں اسے مارنا چاہتا ہوں یہ دیکھ کر اس نے بھوکنا شروع کر دیا پھر عیسائی نے دوبارہ نبی کریم صاحب کی شان میں پہلے سے زیادہ بدکوئی کرنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر کتا اپنی رسی کو توڑ کر شیر کی طرح جس لگا کر اس عیسائی فاضی پر چھپٹ پڑا اور اپنے نوکیلے دانت اس کی گردن پر سکا گاڑ دیے نتیجن وہ شخص جہنم واصل ہوا اس منظر عجیب کو دیکھ کر چالیس ہزار منگولی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے عبدال المنصور حافظ ابن حجر جس نمبر دو اللہ کے بندو کتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر غضبناک ہو گیا اس نے کس انداز سے اپنے غیرت ہماری جیت کہاں رخصت ہو گئی اللہ کی قدم جمالات حیوانات پیغمبر اسلام کے دیدار کے شوق میں تڑپ گئے کہ آج شوق ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو چکا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ملاقات اور ہمیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں صحابہ کرام نے عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی ہو میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے وہ مجھ پر بنا دیکھے ایمان لائے ہیں میری نبوت اور عصارت کی تصدیق کی ہے صحیح مسلم شریف اے امت محمدیہ بتاؤ کل جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پر جاؤ گے امام حبیب رب تم سے پوچھیں گے بتاؤ دشمنان اسلام نے میری عزت و حرمت پر ڈاکے ڈالے مجھے خوب تکلیفیں پہنچائی تم نے میری عزت اور آبرو اور حرمت و ناموز کے دفاع میں کیا کیا کیا کردار پیش کیا اس موقع پر عالم اسلام کے مسلم حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوئے اسلامی نیرت و حمیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کسی بھی قسم مصلحت اور مفادات سے بالا تر ہو کر ان ممالک کا مکمل سفارتی اور معاشی بیکاٹ کرنا چاہیے اور جب تک مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی عالم اسلام ان ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال نہ کرے تاکہ عالم کفر کو معلوم ہو جائے مسلمان اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ کسی گستاخی کو برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس مضمون فیل کی معافی کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے یہ ہے خطبہ جس کو امام الحرم نے پیش کیا اور امت مسلمان کو بیدار کیا اور امت مسلمان کو نلکارا اگر آپ نے نورانی مسجد کے ممبر کو قبول نہیں کیا ہے اور آپ نے عام جو ہے مسلمانوں کی خطیبوں کی بات کو قبول نہیں کیا کم سے کم حرم سے نکلنے والی سزا کو تو آپ قبول کر لیں مسجد نے وہ بھی میناروں سے نکلنے ہوئے صدا کو تو آپ نربئی کہیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے جو دن آئیں گے وہ کامیابی کے آئیں گے ہم اس کتے سے ضلیل تو نہیں ہے ہیں جو کتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو دیکھ کر اس نے گستاخی کرنے والے کو قتل کر دیا ہم تو اشرف المخلوقات ہیں ہم نبی کے غلام ہیں انشاءاللہ ہم کتے سے اچھا ہی کام کریں گے حضرات صحابہ کرام نے جو ہے موت کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی سے گزاری انشاءاللہ اس نمان کے ساتھ جمعہ حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی ہمیں گزارنے کے بعد مزید للہ رب العالمین